السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار چمکتے دمکتے ہمتن گوش ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ کیسی کہانیاں یہ آپ بتائیے گا مجھے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں پرستان سے ایک کہانی ارے وہیں جہاں جین اور پریاں رہتی ہیں اور یہ پرستان ہے کہاں ارے ہمارے خیالوں میں ہی ہوتا ہے کہانی کا عنوان ہے تین ننے شیطان اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے کہیں دور پرستان میں تین بونے رہا کرتے تھے جن کے نام سیمی بنٹی اور غریق تھے غریق بہت چھوٹا تھا سیمی بہت موٹا جبکہ بنٹی لمبا اور پتلا تھا وہ بہت سست اور دھوکے باز تھے اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے ایک دن غریق رات کا کھانا لینے بازار جا رہا تھا لیکن جب اس نے بٹوا کھول کر دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا یہ تینوں کا مشترکہ بٹوا تھا اور سارے پیسے اسی میں ہوتے تھے اس نے دوسروں کو بٹوا کھول کر دکھایا اور بولا دوستو ہمیں کام کرنا پڑے گا کیونکہ کھانا تو پیسوں سے ہی خریدا جا سکتا ہے وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے اور اس بارے میں سوچنے لگے پھر غریب کو ہی ایک ترکیب سوجی اور وہ خوش ہو کر دوسروں کو بتانے لگا میں پڑوسی سے چمنیاں صاف کرنے والے برش اور جھاڑن ادھار مانگتا ہوں ہم ساتھ والے گاؤں میں جائیں گے جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا ہوگا میں چمنیاں صاف کرنے والا بن جاؤں گا میں جس گھر میں چمنی صاف کرنے جاؤں گا تو چمنی صاف کرنے کے بعد جان بوجھ کر میں راکھ فرش پر بکھیر دوں گا اور نکل جاؤں گا اب بنٹی تمہاری باری ہوگی تم قالین صاف کرنے والے بن کر آنا گھر کی مالکن قالین پر بکھری راگ دیکھ کر پریشان ہو رہی ہوگی تم جھاڑو اور کپڑے کے جھاڑن لے آنا تم کہنا میں فرش صاف کرنے والا ہوں اس طرح تمہاری بھی نوکری ہو جائے گی اور میری باری کب ہوگی سیمی نے پوچھا شرارتی غریق نے سیمی کو جواب دیتے ہوئے کہا جب بنٹی گھر سے جانے لگے گا تو یہ غسل خانے کی ٹوٹیاں کھول جائے گا تب جب پانی ہر طرف بہنے لگے گا اور گھر کی مالکن کسی نل ٹھیک کرنے والے کو ڈھونڈ رہی ہوگی تو سیمی تم گھر میں آنا اور کہنا تم یہ ٹوٹیاں ٹھیک کر لو گے تم بس کھلی ہوئی ٹونٹیاں بند کر دینا اور پیسے مزدوری کی صورت میں لے کر نکل جانا اس طرح ہم ایک دوسرے کے لیے مزدوری ڈھونڈ سکتے ہیں اگلے دن صبح بنٹی اٹھتے ہی بولا چلو شروع کرتے ہیں غریق تم جا کر پڑوسی سے برش اور جھاڑن مانگ کر لاؤ جلد ہی تینوں بونے ہاتھوں میں جھاڑو جھاڑن والے کپڑے اوزاروں سے بھرا تھیلا لیے اگلے شہر کی طرف روانہ ہو گئے پھر انہیں ایک گھر دکھائی دیا جس کی چمنی دھوئیں سے بہت سیاہ رنگ کی ہو رہی تھی صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس کی صفائی بہت مدت سے نہیں کی گئی غریق نے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے گھر کے اندر جاتا ہے اس نے صفائی کرنے والے برش اور سامان اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا وہ گھر کے پچھلے دروازے پر گیا اور دروازہ تو ایک بڑی چالاک لگنے والی خاتون گھر سے باہر نکلی غریق نے اسے کہا صبح بخیر محترمہ آپ کی چمنی کی صفائی ہونے والی ہے اور میں صفائی کرنے والا ہوں خاتون نے پوچھا کیا تمہیں صفائی کرنی آتی ہے کیا تم خود بھی صفائی پسند ہو اور کیا صفائی جلدی کرو گے نا غریق نے وعدہ کیا کہ وہ خاتون کی ہر بات مانے گا خاتون غریق کو لے کر بڑے کمرے میں چلی گئیں جہاں آتش دان میں آگ جل رہی تھی خاتون نے آگ کو بجھا دیا اور غریق کو آتش دان کے اوپر بنی ہوئی چمنی صاف کرنے کو کہا لیکن ہدایت کی کہ گند نہ ڈالے غریق نے جھاڑو وغیرہ سنبھالے اور چمنی میں چڑھنے لگا اس کا خیال تھا کہ وہ جاتے وقت تھوڑی بہت راکھ بکھیر دے گا لیکن یہ کیا ابھی تو اس نے کسی چیز کی کوشش ہی نہیں کی اس نے پہلا جھاڑو ہلایا ہی تھا لگتا تھا چمنی میں راکھ کو صرف اس حرکت کا انتظار تھا راکھ کا ایک سیاہ ڈھیر چمنی سے نیچے گرا جس نے غریق کو سر سے پیر تک ڈھانپ لیا وہ زور زور سے کھانسنے لگا اتنی دیر میں راکھ اڑ کر سارے کمرے میں پھیل گئی اور فرش پر پڑے قالین پر اس کی تہ جم گئی غریق نے ارد گرد نظر دوڑائی وہ ڈر گیا وہ اتنا گن ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اس نے چمنی میں اور اوپر جانے کی کوشش کی تو ایک دفعہ پھر راکھ کا ڈھیر اس پر آ پڑا اب وہ دیکھنے کی چیز تھا اس نے سوچا کہ اب اسے کام بند کرنا چاہیے اور جا کر مزدوری مانگنی چاہیے مجھے افسوس ہے کہ بنٹی کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا لیکن اسے صفائی تو کرنا ہوگی وہ باورچی خانے میں گیا جب گھر کی مالکن نے اسے دیکھا تو ڈر کے مارے زور سے چیخ ماری بولی ہاں، تم تم کون ہو بے چارہ بولا میں چمنی صاف کرنے والا ہوں خاتون بولی تمہیں تو نہانے کی ضرورت ہے پھر اس نے غریق کو بالوں سے زور سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گرم پانی سے بھرے ٹب کے پاس لے گئی جس میں وہ گندے کپڑے دھونے کی تیاری کر رہی تھی خاتون نے غریق کو بالوں سے اٹھا کر ٹب میں دے مارا غریق اتنا حیران تھا کہ اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا خاتون نے بھی یہی بس نہیں کی جب غریق کی صفائی دھلائی ہو گئی تو وہ اسے لے کر باغیچے میں گئی اور وہاں کپڑے ٹانگنے والی انگنی کے ساتھ چٹکی لگا کر سوکھنے کے لیے ٹانگ دیا اب بنٹی اور سیمی گھر سے باہر اپنی باری کے انتظار میں تھے جب بڑی دیر انتظار کرنے کے باوجود غریق نہ آیا تو بنٹی ناراض ہو گیا بولا لگتا ہے وہ شیطان مزدوری کے پیسے لے کر پچھلے دروازے سے نکل گیا ہے اور گھر چلا گیا ہے یہ بہت بری بات ہے لیکن میں بھی اپنا حصہ لینے گھر کے اندر جاتا ہوں سیمی بعد میں تمہاری باری ہے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اسی خاتون نے دروازہ کھولا وہ گھر میں پڑے ہوئے گند کو دیکھ کر پریشان تھی بنٹی بولا کیا آپ کو کسی خاک روپ کی ضرورت ہے اگر فرش صاف کروانے کی ضرورت پڑی ہے ابھی ایک چمنی صاف کرنے والا میرے گھر آیا تھا تو تو لیکن گھر کی صفائی کرنے کے بجائے گن ڈال گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے صفائی شروع کروں بنٹی گھر میں داخل ہوا اور مسکراتا ہوا آتش دان والے کمرے میں پہنچا لیکن جب اس نے کمرے میں بکھرا ہوا راکھ کا ڈھیر دیکھا جو غریب چھوڑ کر گیا تھا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اس صفائی کے ختم ہونے میں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے اتنا کام لیکن پھر وہ کام کرنے لگا بنٹی بالکل نہیں جانتا تھا کہ راکھ سے بھرے کمرے کی صفائی کیسے کرنی ہے اس نے سب سے بھاری اور بڑی جھاڑن کو اٹھا کر صفائی شروع کی ہی تھی کہ راکھ اڑنے لگی اور آنکھوں میں پڑنے لگی پھر ناک میں اور پھر منہ میں بھی یہ کمرے سے اڑتی ہوئی نکلی اور دوسرے کمروں اور سیڑھیوں تک جا پہنچی صفائی تو کیا ہونی تھی گندگی دگنا ہو گئی بنٹی ڈر کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگا وہ بولا او خدایا کیا یہ میں ہی ہوں لیکن اب مجھے دو چار پانی کی ٹونٹیوں کو بھی کھول دینا چاہیے تاکہ سیمی کے ذمے بھی کوئی کام تو ہو ویسے بھی مجھے جا کر اپنی مزدوری مانگنی چاہیے وہ غسل خانے میں گیا اور اسے جتنی ٹونٹیاں نظر آئیں انہیں کھول دیا پھر غسل خانے کا دروازہ بند کر کے سیڑھیوں سے نیچے اترا ابھی اس نے پیسے مانگنے کے لیے منہ بھی نہیں کھولا تھا کہ خاتون نے پورا منہ کھول کر زور سے چیخ ماری اور بولی لو ایک اور گندا میلا بونا تم نے یہ کیا اولیا بنایا ہے اس دفعہ نہانے والے ٹب میں جانے کی باری بنٹی کی تھی پھر انگنی پر ٹانگے جانے کی بھی غریق کے ساتھ ساتھ اب گھر سے باہر سیمی اکیلا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ بنٹی کا کیا بنا آخر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلا اور اندر سے مالکن نکلی شور مچا مچا کر مدد مدد چلانے لگی میرے غسل خانے کی ٹونٹیوں کو کچھ ہو گیا ہے پانی سیڑھیوں سے نیچا آ رہا ہے کوئی مدد کرو سیمی نے کندھے سے اوزاروں کا تھیلا نیچے اتارا اور کہنے لگا میں نل اور ٹوٹیاں ٹھیک کرنے والا ہوں میں سب ٹوٹیوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں وہ تیزی سے سیڑھیوں پر چڑھا اور ٹوٹیوں کو بند کیا لیکن یہ کیا میرے خدا نظارہ دیکھنے والا تھا غسل خانہ پانی سے بھرا ہوا تھا پانی فرش پر گویا ٹھاٹے مار رہا تھا اور وہاں سے پانی دوسرے کمروں میں اور سیڑھیوں سے نیچے جا رہا تھا فرش پر بکھری راکھ اور بہتے ہوئے پانی سے ہر طرف سیاہ کیچڑ بنا ہوا تھا اچانک سیمی کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے پانی میں منہ کے بل گرا اور اس کے منہ سے کی آوازیں نکلنے لگیں کیونکہ راکھ ملا ہوا کافی پانی اس کے منہ میں چلا گیا تھا اس کے جوتوں میں چلا گیا تھا اور اس کی گردن سے نیچے قمیض میں بھی جا رہا تھا اسے لگا جیسے وہ ڈوب رہا ہو وہ کھڑا ہونے کی کوشش میں مسلسل گر رہا تھا پھر وہ پہلی سیڑھی سے پھسلا اور آخری سیڑھی تک پھسلتا ہی چلا گیا اور آخری سیڑھی کے بعد ہی مالکن کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی اس نے ربڑ کے جوتے پہنے ہوئے تھے اور پانی کو پچھلے دروازے سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی اس کی جیسے ہی نظر سیمی پر پڑی اس نے مضبوطی سے اس کے سر کے بال پکڑے اور اسے اچھی طرح جھنجھوڑا پھر بولی انگلی <laughs> انگلی کے پر لٹکنے کے لیے ایک اور نمونہ آ گیا ہے پھر اس نے سیمی کو بھی سوکھنے کے لیے دوسروں کے ساتھ لٹکا دیا اب تینوں بونے لٹکے ہوئے تیز ہوا میں ادھر ادھر جھول رہے تھے وہ پچھتا رہے تھے کہ کاش انہوں نے دھوکہ دہی سے کام نہ لیا ہوتا مالکن نے بہت محنت سے گھر صاف کیا اور اسے خشک کیا پھر اس نے قالین کو کوٹنے والا ڈنڈا لیا اور لٹکے ہوئے تینوں بونوں کی اچھی طرح ٹھکائی کی وہ بولی تم تینوں بہت دھوکے باز ہو مجھے پہلے ہی تمہارا پتہ لگ گیا تھا اب گھر جاؤ اور محنت کرنے کی سوچو ورنہ تمہیں ٹانگنے کے لیے تمہارے گھر بھی آ سکتی ہوں میرا نام خالہ سزا جزا ہے یہ کہہ کر اس نے تینوں کو آزاد کر دیا مجھے ان کی دکھ بھری کہانی سن کر افسوس ہو رہا ہے لیکن جو انہوں نے کیا اس کی سزا تو انہیں ملنی ہی چاہیے تھی نا کیا خیال ہے آپ کا آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ